کا انتظام فرمایا اس کی ہر تمنا کو پروان چڑھایا اس کی آرزوؤں کو پورا فرمایا اسی نے اس کے اندر خاصیتیں پیدا فرمائی تصویر الگ الگ بنائی تقدیر الگ الگ بنائی صورتیں مختلف ہیں دو سگی بہنیں ایک ہے کہ لینے کے کوئی تیار نہیں اور دوسری ہے کہ سارا جہان قربان ہونے کو تیار ہے باپ ایک ہے ماں ایک ہے شکل و صورت ایک ہے ڈھانچہ ایک ہے تصویر الگ الگ ہے کسی طرح سے تقدیر الگ الگ ایک با آدمی کے دو بیٹے ایک سخت شہنشاہی پہ بیٹھ کر حکمرانی کرتا ہے دوسرا بھیک مانگتا پھرتا ہے ایک کے پاس اتنے کپڑے کے پہننے کی نوبت نہیں آتی اور ایک سردی میں جگہ تلاش کرتا پھرتا ہے کہ میری رات کٹ جائے ایک کے پاس اتنے بچے کے اسے فرصت نہیں ان کو سنبھالنے کی ایک ہے کہ ترستا ہے کہ مجھے کوئی ابا کہنے والا دنیا میں ہے باوجود اس کے حال کے کائنات نے اسے دین سے نوازا اس کو دنیا سے نوازا اس کو دولت سے نوازا اس کو تخت شہنشاہی سے نوازا مگر عادت نہیں بدلتی عربی کا ایک مقولہ ہے جبل کر جبلت چبلت نہ کر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے آدمی کی عادت نہیں بدل سکتی سرشت میں جو پڑ جائے جو خصلت جگہ پکڑ جائے جو عادت مستقل ہو جائے اس عادت کا چھوڑنا ایک بہت بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اور وہ چھوٹتی نہیں تو انسان کے اندر پرورتگار عالم نے ایک حسرت رکھی ہے ایک عادت رکھی ہے انبیاء کرام میں نہیں ہوتی اللہ والوں میں نہیں ہوتی باقی تمام لوگوں میں ہے وہ ہے ہرس وہ ہے حبس وہ ہے مان و دولت کی آرزو اور وہ ہے اپنے برابر والے کو دیکھ کر منہ میں پانی آنا بڑے آدمی کو دیکھ کر اپنی کمزوری کا احساس ہونا ہائے اس کے پاس کار ہے میرے پاس سائیکل بھی نہیں اس کے چار بیٹے ہیں میرے پاس ایک بھی نہیں قرآن کریم نے اس خصلت کو ہلاکت سے تعبیر فرمایا اور یوں فرمایا اللہ کو المقابر فرمایا ہلاک ہو گئے برباد ہو گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی عادت نہ بدلی جن کی آرزو پوری نہ ہوئی جن کی حسرت پوری نہ ہو سکی جن کی تمنا پروان نہ چڑھ سکی آج ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے پہلے کہتا ہے میں کسی کا مقروض نہ رہوں میں کسی کا محتاج نہ رہوں الہی مجھے بے قرضہ کرتے میں کسی کا دینے والا نہ بنوں میری کنڈی کھڑکانے والا کوئی نہ بنے الہی جدھر سے گزرتا ہوں لوگ مانگتے ہیں اے میرے پروتگار میرے سر سے قرضہ اتار دے اللہ کا قرضہ اتار دیتا ہے پھر کہتا الہی میرے پاس کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے شادیوں میں کام آئے ضرورتوں میں کام آئے پھر پرورتگار عالم سینکڑے عطا فرما دیتا ہے پھر ہزاروں کا خواب دیکھتا ہے پھر ہزاروں عطا ہو جاتے ہیں پھر لاکھوں کے ارمان کرتا ہے پھر لاکھوں عطا ہو جاتے ہیں پھر اللہ پاک کو پتی بنا دیتا ہے پھر اربوں کا خواب دیکھتا ہے آواز اللہ تم حکا تیری تمنا پوری نہ ہوئی ہلاک ہو گیا برباد ہو گیا مگر آج تک تیرا جینا بھرا میں بنا کے برابر بن جاؤں یہاں تک کہ آپ پہنچتے ہیں قبروں میں ہم نے آج تک کسی کو دعا مانگتے نہیں سنا یا اللہ بس میرے لیے کافی ہے کسی اور کو دے جو غریب ہو آج جب دعا کریں گے گائے بائے کان لگا کے دیکھنا کوئی دعا مانگتا ہے ایسی میرے پاس زمین ہے میرے گزارے کے قابل ہے میری نوکری ہے میرے گزارے کے قابل ہے میرا کارخانہ ہے میرا گزارا چل رہا ہے کوئی آدمی دعا مانگتا نہیں سنا ہوگا یا اللہ آپ تیری مہربانی گائے بائے والے کو دو میری خیر ہے کسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا قبر تک آدمی کی آرزو پوری نہیں ہوتی یہاں تک کہ دنیا اس کو آگے لپیٹ لیتی ہے دنیا میں پھنستا چلا جاتا ہے گنتی کرتا رہتا ہے سوچتا رہتا ہے اتنے بناؤں اتنے بناؤں اتنے بناؤں اسی کو پروت عالم نے دوسرے مقام پہ فرمایا او لوگو تم دنیا کے پیچھے نہ پڑو لا یا بلند نہ دنیا کی چہل پہل دنیا کی رنگ رونق دنیا کا تماشا دنیا کی رنگ ریلیا تمہیں اپنا نہ بنا دے لوگوں میرے بدو میں تمہارا ہوں ارشاد فرمایا دولت مجھ سے غافل کر دیتی ہے يريدون وجهه ولا تات عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا اور میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صبح و شام جو مجھے یاد کرتے ہو ان کی زبانیں ہو نام میرا ہو جھولی ان کی ہو عطا میری ہو مانگنے والے وہ ہے کرم نوازی میری ہو وقبی نفسا کا محل یدعون ربهم بالغدار کی ایسے لوگوں کے پاس بیٹھا کرو جو مجھے یاد کرتے ہو رہا قبر کا معاملہ قبر میں جانے کی تیری تیاری نہیں میری تیاری نہیں امیر کی تیاری نہیں ذمہ دار کی تیاری نہیں سرکاری ملازم کی تیاری نہیں کوئی بھی تیاری میں دن روتا نہیں پھرتا آئے میں چلا جاؤں گا آئے یہ دنیا یوں ہی آباد رہے گی خدا جانے یہ دنیا کا ہے نا کس کی ہزاروں اٹھ گئے لیکن وہی رونق ہے مجلس کی ہزاروں ہے ہزاروں چاہیں گے دنیا اپنی جگہ پہ آباد ہے جاتے وقت کسی کو نوٹس نہیں ملا کسی کو اطلاع بھی نہیں ملی میرے آٹھ دن باقی ہے میرا مہینہ باقی ہے میرا یہ آخری سال ہے میری آخری رات ہے کسی کو پتا نہیں فرمایا اللہ کو تم اللہ برباد ہو گئے دولت کے پیچھے پڑنے والے یوں گنا کرو اس رات دن میں میں نے کتنے سفاروں کی تلاوت کی ان رات دن میں کتنا میں نے درو شریف پڑھا ان رات دن میں کتنا میں نے استغفار کیا کتنی میں نے اللہ اللہ کی جس کتنی میں نے قبر کے لیے تیاری کی اور کتنی میں نے اس کو بنگلہ اس مکان دکان کے لیے تیاری کی مجبوب علی رحمت نے انہی باتوں کو سنوارنے کے لیے اپنا دماغ کھپایا اسی کو کہتا ہے کہ رات یہی چہل پہل تجھے مستانہ بنا کے رکھتی ہے ادھر والے نے یوں بنا لیا ادھر والے نے یوں بنا لیا لو جی ہندوستان سے ہماری ساتھ آیا تھا آج اتنے بڑے کارخانے کا مالک ہے ہمارے ساتھ آیا تھا آج اتنی بڑی جائیداد کا مالک ہے اسی کو فرمایا یہی تجھ کو تم ہے رہو سب سے بات ہر وقت دماغ میں یہی ہے بھائیوں سے اونچا ہو جاؤں برادری سے اونچا ہو جاؤں خاندان سے اونچا ہو جاؤں علاقے میں میرا نام ہو جائے میں بڑا بن جاؤں فرمایا یہی تجھ کو تم ہے رو سب سے بالا نرالی او فیشن نرالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا مرنے والا کبھی یوں نہیں کیا کرتا کہ رات بھی تباہ دن بھی تباہ جوانی تباہ ساری زندگی برباد محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حال دیکھ لے صاحب عرض کرتا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے کمزور ہو گئے آپ ضعیف ہو گئے آپ کی اب وہ پہلے والی طاقت نہیں رہی ہم دیکھتے ہیں بڑی کمزوری چھا گئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نے فرمایا او لوگوں میں تمہیں کیا بتاؤں قرآن کریم کی چار صورتوں نے میری قبر توڑ دی جب میں ان صورتوں کو پڑھتا ہوں میری ہڈیاں کھر جاتی ہے میرا سانس پھول جاتا ہے قیامت کا منظر کن صورتوں میں خاص طور سے موجود ہے فرمایا جب میں پڑھتا ہوں مجھے معلوم ہوتا ہے ماں ہی یہ اس نبی کا حال ہے جس مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے یہ فرمایا اے نبی اگر آپ حکم دیں تو تولا دو تولا نہیں شیر دو شرونا نہیں یہ اوت پہاڑ سونے کا بنا دوں اور ایسا کروں کہ آپ کو اٹھانا بھی نہ پڑے جگر کو آپ جائیں یہ اوت پہاڑ سونے کا بنا ہوں آپ کے ساتھ ساتھ چلا کرے ارشاد ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا الہ العالمین میں دنیا کمانے نہیں آیا میں سونا بٹورنے نہیں آیا میں چاندی اکٹھا کرنے نہیں آیا میں تو جو لوگ تجھ سے ٹوٹ گئے بگڑ گئے جہنمی بن گئے ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں سر تم پرماح کی قبر آ گئی مگر لوگ نہ آئے رشوت خار بعد نہیں آتا جھوٹ بولنے والا بعد نہیں آتا ملاوٹ کر کے پیسے کمانے والا آدمی آتا دھوکا دے کر دولت بنانے والے نے کبھی نہیں سوچا آج میں دھوکا کر رہا ہوں کل میری ساتھ کیا بنے گی فرمایا وکمت کلیلا اندر مجرم کھا ہاں، پی مت اڑا زلزلہ کافر یاد رکھ میں تجھے پہلے بتا دوں قبر میں آنے سے پہلے تجھے بتا دوں مجرم ہے تو پر لے کر مجرم پتا چلے گا تجھے میری پکڑائے خبروں تک دن قبروں تک اچھلتا پھر اپنے آپ کو بڑے سے بڑا بنا لے امیر کبیر بنا لے عزت والا بنا لے اور عزت تو میرے یہاں سے ہوتی ہے تیرے بننے سے کیا بنتا ہے فرمائے اس حسرت کا علاج کرو اس عادت کا علاج کرو کہ میں بڑا بن جاؤں حضرت شیخ خاطی رحمت اللہ علیہ سیاح قسم کے آدمی تھے ملکوں ملکوں کی سیر کیا کرتے تھے تک ہو گیا حضرت کا پیدل چلتے چلتے پیروں میں چالنے پڑ گئے العالمین مجھے پیدا تو کر دیا میرے لیے تیرے پاس جوتی بھی نہیں ننگا پھرتا ہوں پیروں میں چھالنے پڑ گئے مگر خود ہی فرماتے ہیں کہ جب میں جب جامع مسجد کے دروازے پہ پہنچا تو میں نے وہاں ایک آدمی دیکھا بیٹھا تھا جس کے دونوں پیر ہی نہیں تھے پھر میں نے شکر ادا کیا الہی میں جوتی کی شکایت کر رہا تھا اس غریب کے کوئی نہیں تم چھوٹی دکان کی شکایت کرتے ہو چھوٹے کاروبار کی شکایت کرتے ہو دکان کو چھوٹی بتاتا ہے اور خبر کا پتہ نہیں کہ چھوٹی بنے گی یا بڑی اس کا کون فکر کرے گا میں فرمایا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آدمی خبر میں جانے کے بعد اللہ پاک کی زمین اس سے اتنی ناراض ہوگی اور کہے کہ پوری کائنات جتنی مجھ پہ چلنے والی تھی تو اس سے زیادہ مجھے برا کوئی نہیں لگتا تھا آج تو میرے قبضے میں آیا آج تو میرے اندر آیا دیکھ میں تجھے کیا بتاتی ہوں تو نے سنا مجھ پر کی ہے تو نے شراب مجھ پر پی تو نے مجھ پہ کھیلے تو نے بڑی بدماشیاں مجھ پہ کی تو نے رشوت بٹوری مظلوم کے اوپر تو ظلم کرتا چلا گیا کبھی بھی بات نہ آیا میرے قرآن کو ٹھک ٹھکرایا میں نبی کے فرمان سے بغاوت کی آج دیکھ میں تیرا کیا علاج کرتی ہوں مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک کی انگلیوں کو ہاتھوں میں ڈال لیا ادھر کی انگلی ادھر نکال لی ادھر کی انگلی ادھر نکال لی فرمایا دیکھو جب زمین کب آئے گی پسلی طرف اور پسلی طرف نکل جائے گی اس خبر کا انتظام آج کچھ نہیں اور کا قرآن دے گی قبر میں آپ اس کا آدمی مگر تیاری کا نام نہیں لیتا وہ کہتا میں نے مرنا تھوڑے ہی ہے مرنے کے لیے یہ اور لوگ تھوڑے ہیں مگر بچے گا کوئی نہیں پروتگار عالم کا نظام کائنات ہے کہ اس نے نظام عالم بنایا کوئی آئے گا کوئی جائے گا کوئی کسی حال میں رخصت ہوگا کوئی کسی حال میں رخصت ہوگا خدا کی قسم کوئی شراب پیتا ہوا مرتا ہے کوئی بدکاری کرتا ہوا مرتا ہے کوئی بدماش بدکار عورت کے پیچھے مر جاتا ہے اور کوئی ایسا ہوتا ہے ادھر کم نکلنے کا وقت آیا ادھر پروردگار عالم کے فرشتوں نے جنت کا نقشہ اتار کر سامنے رکھ دیا آج تغاب نقشہ دیکھ لے میں نے تیرے لیے یہ جنت تیار کر رکھی ہے دنیا ہی میں دکھا دیا جائے با یسی نے رحمت اللہ کال علیہ کے واقعات میں لکھا ہے کہ آخری وقت آیا فرشتوں نے جنت کا نقشہ اتار کر سامنے رکھا اللہ والے نے منہ پھیر لیا فرشتوں نے پوچھا جنت سے نفرت ہے فرمایا نہیں پھر جنت کو دیکھ کر منہ کیوں پھیرا باغ جی کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ ہی کیا ہے وہ ہی کیا ہے کس گل میں وہ دل ہی کیا ہے کہ جس دل میں تو نہ ہو وہ ٹھیک ہے جنت میں سارے مزے ساری نعمتیں ہیں میں نے نظر مار کے دیکھی میرے پروتگار کا دیدار کوئی نہیں میں اس جنت کا لے کر کیا کروں جس جنت میں تو خود نہ ہو میرے رب مجھے تو تیری ضرورت ہے عشق کی بات ہے آدمی جس کے پیچھے بڑھتا ہے اس کی شکل چاہیے دوپٹہ آ جائے پیٹ نہیں بھرتا رومال آ جائے پیٹ نہیں بھرتا اس کا لکھا ہوا خط آ جائے پیٹ اور تمام چیزیں آگ لگانے والی ہے بجانے والی نہیں میں کہتا ہوں جس کی محبت دل میں سما جائے جوتا بھی آ جائے تو پھر وہ اس پر بھی قربان اور یہ عشق کی منزل ہی بھی ہے آپ تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھیں اگر کسی کا بچہ فوت ہو جائے اور وہ جوتے اور وہ کھلونے اور وہ کپڑے گھر میں رہ گئے جب بھی سامنے آتے ہیں ماں کا جگر پڑ جاتا ہے ان جوتوں کے پہننے والا چلا گیا ان کپڑوں کو پہننے والا چلا گیا میرے سامنے یوں کھڑا ہوا کرتا تھا یوں کھیلا کرتا تھا یوں کھایا کرتا تھا یہ بھی محبت ہے نا تو جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کے پیغام سے پیٹ نہیں بھرتا اس کے کپڑوں سے پیٹ نہیں بھرتا اس کی کسی چیز بھیجی ہوئی سے پیٹ نہیں بھرا کرتا یہ اللہ والے جن کو عالم کی ذات سے عشق ہو جاتا ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں مانگتے بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر کے ویسے بیان کر دوں گا یہ بات میرے مطلب کی ہے تمہارے مطلب کی ہے بات صوفی سوفی اور یا کرام بڑے بزرگ یوں کہتے ہیں کہ جنت کے لیے عبادت کرنا شرک ہے باب اولیا کرام تم تو ننگوں کو کہتے ہو نا پہنچی ہوئی سرکار آؤ میں تمہیں بتلاؤں یہ ہے لوگ پہنچے ہوئے جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو جنت نہیں چاہیے نہ ہمیں کا ڈر ہے نہ ہمیں جنت کا لالچ ہے چنانچہ حضرت رابیہ رابعہ بشری رحمت اللہ تعالی علیہ عورت ولی ہے کسی نے دیکھا دیوانی قسم کی تھی ایک ہاتھ میں آگ ہے اور ایک ہاتھ میں پانی کی گٹوی ہے اور پہاڑ کے دامن میں دوڑی دوڑی پھرتی ہے کسی نے پوچھا رابیہ کیا ڈھونڈ رہی ہو کہنے لگی جنت اور دوزک کو تلاش کر رہی ہوں جنت کو ڈھونڈ رہی ہوں اور دوزک کو تلاش کر رہی ہوں جہنم کو کسی نے پوچھا کیا کرے گی تو کہنے لگی لوگ مشرق ہو گئے لوگ مشرق ہو گئے شرک کرنے لگے اس نے کہا کیسے فرمانے لگے کہ جنت کے تو لالچ میں عبادت کرتے ہیں اور دو دو کے ڈر کے عبادت کرتے ہیں میں پانی لیے پھرتی ہوں جہنم ملے تو آگ ڈال کر بجا دو پانی ڈال کر ختم کر دو نہ دو دکھ رہے نہ اس کا ڈر رہے اور آگ اس لیے لیے پھرتی ہوں جنت مل جائے آگ لگا کر جلا کے ختم کر دو نہ جنت ہو نہ لالچ ہو جو بھی کرے وہ پرور کو راضی کرنے کے لیے کرے میں نے کیا یہ ہمارے مطلب کی بات ہی نہیں یہ تو بہت اونچے درجے کے لوگوں کی بات ہے جناب خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے جس بات میں رابعہ بصری نہ ہوتی تو مختصر بات فرما دیتے ایک دن لوگوں نے عرض کر دیا حضرت ہم نے ایک اندازہ لگایا کہ وہ کیا جس بات میں رابعہ بصری نہ ہو آپ لمبا چوڑا ہی نہیں فرماتے فرمایا ہاں ہاں ہاتھیوں کی خوراک چمٹیوں کو نہیں جلی جا سکتی فرمایا ہاتھیوں کی خوراک کیڑی مکوڑوں کو نہیں دی جا سکتی ارے رابعہ کے پاس ہاغمہ موجود ہے رابیہ کے پاس عقل موجود ہے دماغ موجود ہے عشق موجود ہے سوز و گداغ موجود ہے وہ ان تمام باتوں کو سمجھتی تم کیوں کیا جانو یہ تو بڑے اونچے مقام کی باتیں ہیں ہم کیا سمجھیں گے جن کا کل بھی صحیح نہیں ہم کیا سمجھیں گے آج تک فکر نہیں ہوا کہ میرا درو شریف ایسا نہ ہو کہ غلط پڑتا پہ نہ مارتے آج تک نہ سوچا کہ میری نماز صحیح ہے یا غلط ہے ساری عمر اسی سوچو بچار میں گزار دیا کہ ایک ایک کر کے دو بناؤں ایک مربے کے دو بناؤں ایک کارخانے کے دو بناؤں ایک دکان کی دو فرمایا کل ہر کس ہر کس نہیں کسی کی تمنا کبھی پوری نہیں ہوئی کسی کی حضرت پوری نہیں ہوئی سو پتا نمون تم سو پتا نمون خبردار ان قریب جان لو گے سکر خبر خبردار تمہیں پتا چل جائے گا یہ دنیا کسی کی نہیں کسی نے کسی کا ساتھ دیا ہی نہیں یہ کبھی کسی کی دنیا بنی ہی نہیں پرورتگار عالم جل شانوں نے تمام دنیا کو چھجوڑ دیا انسانیت کے لیے لا یا دل فرما دیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے پا معاملہ بدلے تم المقابر اور لوگ اگر جوانی میں غلط نگاہ تھی آج توبہ کر لو اگر بچپن میں کوئی غلط کاری کر بیٹھے آج توبہ کر لو اگر کسی وقت بھوک پیاس میں کوئی غلطی کر بیٹھے آج توبہ کر لے اگر جوانی میں کوئی غلطی ہوگی آج توبہ کر لے ورنہ لتا رہی یاد رکھو چاندم کا بڑا سخت لوگوں کو پڑ جاتی ہیں رسم و رواج کی عادتیں لوگوں کو پڑ جاتی ہیں اور عادت بناؤ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی عادت بناؤ حضور کے ارشاد والی عمل کرنے والی عادت بناؤ خصلت بدلو مزاج بدلو حالات بدلو زندگی میں انقلاب نہ ہو پھر پرورتگار دگارے عالم یوں آواز کو دیکھے اور میرے بندے ادھر آؤ میں تیرا انتظار کرتا ہوں اولیاء تم فی الحیات دنیا وفی گرا اور میرے بندے دنیا میں بھی تیرا تار ساتھ میں ہوں خبر میں بھی میرے سوا تیرا کوئی نہیں کتنی پیاری بیگم صاحبہ ہو کتنا ہی پیارا بیٹا ہو کتنا ہی پیارا لگتے جگر نور نظر ہو ہر آدمی کوچڑی میں لاکھوں من ہزاروں من مٹی کے نیچے رکھ کے آ جاتا ہے پتا ہے کہ یہ وہ بیگم ہے جس نے کبھی چہرے پہ داغ نہیں پڑنے دیا یہ وہ بیگم ہے کبھی اس کے کپڑوں میں سلوٹ نہ پڑی آج سارا خاندان سب سے پیار کرنے والا شوہر مٹی پھینک رہا ہے باپ اپنے بیٹے کی مٹی پھینکتا ہے دوست اپنے دوست کے اوپر مٹی پھینکتے ہیں شاگردوں نے استاد پہ پھینکی مریدوں نے پیر پہ پھینکی اور آگے چلو صحابہ کرام نے محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر پہ مٹی ڈالی خاتون جنت سے یہ سے کبھی نہیں دیکھا رو کرتی تھی اور لوگوں تم نے کن ہاتھوں سے میرے کب آپا کی قبر پہ مٹی ڈالی نظام دوسرا ہے وہ نظام دوسرا ہے اس کے لیے کائنات دوسری ہے جنہوں نے جانا تھا وہ چلے گئے نہ ہمیں اپنی عادت کو چیک کرنے کا موقع ملا نہ کبھی سوچا کہ میں خود اپنی عادت کو دیکھوں کہ میری عادت میں دین داری ہے میری عادت میں دنیا داری ہے میری عادت میں حسد تو نہیں بے شمار بیماریاں ایسی ہیں کہ دوسروں کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر خود آدمی احساس کر لے تو خود ہی احساس ہو جاتا ہے کہ میرے اندر یہ موجود ہے بنا کسی کو مجزورہ نہیں رحمت کہتا کہ بظاہر تو ہر شہ میں بے حد صفائی بظاہر تو ہر شہ میں بے حد صفائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی دروازے پہ بڑا روگن ہے بڑا رنگ ہے دیواروں پہ بڑا روگن ہے چھت پہ بڑا روگن ہے فرش بڑا سنگ مرمر کا ہے کپڑے بڑے صاف ہیں چہرہ بڑا صاف ستھرا ہے مگر قرآن کریم کہتا کل کل کلو ماتا نو چہرہ نہ دیکھو میں خدا کہتا ہوں اندر سے دل بڑا کالا ہے اندر بڑا کالا ہے یہ وہ زنانی ہے جس نے اپنے اور پرائے وارک میں کبھی پہچان نہ کی یہ وہ بغیرت ہے جو پیسوں کے پیچھے اپنی آدرو کا سودا کرتی ہے یہ وہ مرد ہے جو آپ ایمان کے اپنے سودا کرتا ہے پیسوں کے پیچھے انسان سوچنے تو تھوڑی سی دیر میں یہ سب کچھ سمجھ میں آ سکتا ہے اسی کو کہتا کہ بظاہر تو ہر شہر میں بے حد صفائی مگر دل میں ہے گندگی انتہائی کبھی اس کے دھوکے میں آنا نہ بھائی یہ سب ہے ریائی یہ بس ہے ریائی تمام زندگی کا نظام اسی طرح چل کے چلا کے ختم ہو جاتا ہے پہلے آدمی ایک ملک کا مالک ہوتا ہے تو کہتا کم سے کم دو ملکوں کا تو مالک بن جاؤں میں کسی جنرل اسمبلی کا تو ممبر بن جاؤں میں فلاں بن جاؤں میں فلاں بن جاؤں قرآن کریم کی بات غلط نہیں اللہ کی بات غلط نہیں نبی کی بات غلط نہیں فرمایا یوں بنتے بنتے آخر کار موت کا چکر لگ جاتا مگر وہ بات کیا ادھر فرمایا قلوبهم ما كانوا يكسبون ثم انهم لقال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون پھر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور پھینکنے والے پھینک دیا جائے گا اور پھینکنے والے منہ پہ تماچی مار رہے ہوں گے اور یوں کہیں گے یہ وہ کس کا تجھے یقین نہ تھا یہ راتیں پھر نہیں آئے گی یہ دن پھر نہیں آنے کے تمہاری زندگی میں پھر یہ مہینہ لوٹ کے کبھی نہیں آئے گا یہ وقت پھر کبھی نہیں ملے گا آج کر جو کچھ کرنا ہے آج کما جو کچھ کمانا ہے بابا آدمی خبر میں رکھ کر کے جب لوگ آتے ہیں خبر آواز دیتی ہے میرے اوپر چلنے والوں میں سے زیادہ محبوب کوئی نہ تھا آج میرا سلوک دیکھے گا تھا کریم صلی اللہ وسلم نے فرمایا زمین اس سے بغل کی ہو کر ہفتے نکاح تک قبر کھلی ہو جاتی ہے جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے وہاں تک قبر فراق ہو جاتی ہے قبر کھل جاتی ہے اور آواز آتی ہے فخر چوہ فرق بچھاؤ اس کے لیے نم کا دل سو جا دلہن کی طرح جیسا تجھے کوئی وہ اس کو کوئی نہیں جگا تھا تجھے کوئی بیدار نہیں کرے گا اور یوں فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت کی طرف کھڑکی کھول دی جاتی ہے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوا آتی رہتی ہے ایک لاکھ برس بعد میں اگر قیامت آئی تو یوں کہے گا ذکر سنا کرتا تھا قیامت کا ابھی تو میں لیٹا تھا نیند بھی اچھا، آنکھ بھی اچھی طرح سے نہیں لگی قیامت تو پیغل بھی بچ گیا اتنی دیر میں قیامت قید ہو گئی ابھی تو میں سویا تھا دیر بھی کچھ نہ لگی اور یہ بات آپ کی سمجھ میں یوں آئے گی آج کل راتیں بہت بڑی ہیں عشا کی نماز پڑھ کے سو فجر کی آزاد بستر میں آ جاتی ہے یوں معلوم ہے ابھی ابھی تو سوئے تھے ابھی ابھی آزاد ہو گئی سکھیا کی بڑی رات بھی چھوٹی نظر آتی ہے اور جس کی پسلیوں میں نمونیا کا درد ہے سانس نہیں آتا اس سے پوچھو نا رات کتنی لمبی ہو گئی جس کو سانس لینا محال حال ہو رہا ہے اس سے جا کر پتا کر کے کتنی بڑی رات ہے دن نکلنے میں نہیں آتا تو جس کی خبر میں آزاد ہے وہ کہے الہی کروڑوں سال گزر قیامت آئے گی کب میرا کچھ فیصلہ تو ہو جس کی خبر اچھی ہے جس کی خبر جنت کا باپ ہے جس کی خبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پڑھنے کی وجہ سے اچھی بن گئی وہ کہے گا الہی میں ابھی تو سویا تھا اتنی دیر میں اور اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا کیوں آتا کتابوں میں کہ قیامت کبھی ہوگا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک آدمی کی ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں ہوگی کہ ذرہ برابر بھی ایک آدمی کے پاس اتنی نیکی بھی نہیں کہ ایک ذرے کے برابر بھی ہو کل بہ آیا وہاں بے بت آمان بڑا نسیم لم یو ملک نا ایک پلڑا پتوں کا بھرا ہوا نیکی والا پلّا بالکل خالی اللہ پاک فرمائے کہ تول لوں کیا ایک طرف کچھ ہے ہی نہیں تول تو جبھی پیدا ہوگا میزان تو جبھی چلے گی جب دونوں پلوں میں وزن ہو ایک پلے میں آئی کچھ نہیں تو وہ رو رہا ہوگا کہ میں برباد ہو گیا میں تباہ ہو گیا میرا نام ہے آواز بالکل خالی ہے نیکیوں سے سیدھا جہنم میں جاؤں گا تو یوں آپ کتابوں میں امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کیا بات ہے روئے گا کہ میں مر گیا میرے بلے تو ایک ہی نیکی نکلی ساری عمر برباد ہو گئی تو یوں لکھا ہے کہ آپ انگلی کے پوروے کے سرے کے برابر انگلی کے سرے کے برابر ایک کاغذ اپنی طرف سے دیں گے اس امتی کو فرمائیں گے اس خالی پلے میں یہ رکھ دیں اس خالی پلے میں جس میں ایک بھی نیکی نہیں یہ رکھ دیں یوں آتا کتابوں میں جب وہ ذرا سا کاغذ کا پورزہ رکھے گا تو بدیوں کا پلڑا ہوا میں اڑ جائے گا اور اس کاغذ کے وزن سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اب وہ کہے گا کہ میں آپ کو جانتا نہیں یہ تو قیامت ہے ماں کام نہیں آتی باپ کام نہیں آتا اولاد کام نہیں آتی مال کام نہیں آتا کوٹھی بنگلہ تمام کا تمام حکومت کام نہ آئی کام نہ آیا سارا نظام برباد ہو گیا آپ اللہ والے کون ہے جو آ کر کے میری اتنی بڑی خیر خائی کی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمائیں گے تجھے یاد ہوگا میں تیرا کبھی ہوں تو میرا امت ہے ایک دن اخلاص کے ساتھ دکھاوے کے لیے نہیں ایک دن اخلاق کے ساتھ تیرے دل میں میری محبت اٹھی تھی تو نے یہ درو شریف پڑھا تھا یہ میرے پاس پہنچ گیا تھا میں نے سنبھال کے رکھا آج اس کاغذ میں وہی درو شریف موجود ہے اور لا کر میں نے تیرے پلے میں رکھ دیا اخلاص کے ساتھ ریاکاری نہ ہو میں میں بیٹھ کر کر نہیں ہم بستر لیٹ بیوی بی کو یاد کرتے ہیں کھانے میں بیٹھ کے بچوں کو یاد کرتے ہیں دکان پہ بیٹھ کر نوکر اور ملازم کو یاد کرتے ہیں سفر میں دوستوں کو یاد کرتے ہیں وہ وقت بتاؤ جس وقت میں بیٹھ کر ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں کون سا وہ وقت ہے کہ کسی آدمی کے یوں آنسو نکلے ہو آقا عمر گزر گئی تیرا نام سنتے سنتے تیرا دیدار کم کروں گا اسی لیے علماء کرام نے اس صورت کے ذیل میں لکھا ہے کہ آدمی کو اپنے مزاج میں تبدیلی کی کوشش چاہیے زبان بدلو حالات بدلو عمر کا حساب خود لو دکان کا حساب لینا جانتے ہو مکان کا کرایہ لینا جانتے ہو زمین کی پیداوار کا حساب جانتے ہو دفتروں کا حساب کرنا جانتے ہو اپنی عمر کا حساب کرنا نہیں آتا تمہیں یاد کر میری پچاس سالہ زندگی گزر گئی آج اگر میری موت آ جائے تو میں کدھر جاؤں گا کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کا میدان ہو اور میرے لیے یہ اعلان ہو جائے بمتا مجرم ہو جاؤ میرے نیک بندوں سے جن کو تم غریب سلیل سمجھا کرتے تھے جن جی، کو تم طالب علم اور درویش سمجھا کرتے تھے مولوی کا نام سن کر تیرے بل پڑ جایا کرتے تھے آج ان کے پاس کھڑا ہونے کی کوئی اندر تمیز کرا دی جائے گی کر رہا تھا پرمل تر جگہ یاد رکھو جانم کا بڑا دردناک عذاب ہے بڑا تباہ کر دینے والا عذاب ہے بڑا پریشان کرنے والا عذاب ہے فرمایا مل یوم یو اللہ پاک ایک ایک نعمت کا تم سے سوال کریں گے اب بے شمار چیزیں تو ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں یہی سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بھی کوئی نعمت ہے اب یہ میں بول رہا ہوں زبان ہے میں کیا قدر کروں اس نعمت کی گنگے سے پوچھو جو بولنے کو ترستا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے آپ کے اللہ پاک نے آنکھیں درست رکھی ہیں تم تو کہتے ساری دنیا ہی کو ملی ہوئی ہے تو مجھے اکیلے کو ملی ہے اس سے پوچھو نا جو راستے راستہ معلوم کرنے کے لیے ترستا ہے تمہارے دماغ میں یہ کبھی آئی تھی آنکھ بڑی نعمت ہے جس کا کام نہیں اس سے کان کی نعمت پوچھو جس کا پیر نہیں اس سے پیر کی نعمت پوچھو ارے ایک انگلی نہیں اس سے پوچھ کے تیرا کیا حال ہے ایک انگلی کے بغیر آدمی نے ہو جاتا ہے جس کی بیوی نہیں اس سے جا کے پوچھو کہ تنہا کی رات کیسے کٹتی ہے جس کی اولاد نہیں اس سے جا کے پوچھو کہ تمہارے رات دن کیسے بسر ہوتے ہیں جس غریب کا دھندا اور گزر اوقات نہیں ہے اس سے پوچھو کہ تیری ساتھ کیا گزر نہیں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے صحابہ اکرام ہیں آپ تشریف فرما ہیں کھجورے کھا رہے تھے آپ نے کھجور کی گٹھلی اٹھا کر فرمایا لوگ اس کھجور کا بھی سوال ہوگا اس کھجور کا بھی سوال ہوگا کہ یہ کھجور کھا کر کیا کمائی کی کیا کمایا آخرت کے اعتبار سے آج ہم آخرت سے قابل لوگ ہیں قبر حجر کی پروانی قیامت اور دوزک کی پروانی بس اپنی منزل پہ رواں گواں ہے جو برادری کی رسمیں ہیں جو کمر قبیلے کی رسمیں ہیں ہم نے تو وہ پوری کرنی ہے اور یہ نہیں سوچنا کہ پروت عالم آدم نہ معلوم کن لوگوں میں میرا شمار کر دے گا اور کن لوگوں میں میرا کھاتا بن جائے گا ایسا نہ ہو میری ساری زندگی برباد ہو جائے تو قرآن کریم نے فرمال آپ مت ہلاک ہو گیا وہ آدمی برباد ہو گیا وہ آدمی جو بدلا ہی نہ اپنی عادت نہ بدلی شرط نہ بدلی مزاج نہ بدلا یہاں تک کی خبریں آ گئی حرام کھانے کا آتی تھا تو حرام کھاتا رہا حرام تکنے کا آتی تھا تو حرام تکتا رہا چوری کرنے کا آتی تھا تو چوری سے بات نہ آیا گھر سے جس کام میں طبیعت لگ جاتی ہے اس سے بدلا نہیں کرتی دنیا کا نظام یہ ہے کہ دنیا چھوٹ جاتی ہے مگر لوگ عادت نہیں چھوڑا کرتے اس لیے اپنی عادت پہ ہاتھ مارو اور اپنی زندگی کے ریکارڈ کو خود چیک کرو کہ کون سی وہ عادت ہے جو میری خبر کو برباد کر ہے قرآن کریم نے ایسی چیز کا نام لیا بالخصوص مال کی ہرس دولت کی ہیرس چاہو حشم کی ہرس کہ کل یوں بن جاؤں اور اتنا دولت مند بن جاؤں مجھے سارا علاقہ پوچھنے لگے سب مجھے سلام کرنے لگے تو ایسی صورت میں تو وہ تو ہندو کے پاس بھی ہے وہ تو کرار کے پاس بھی ہے وہ تو چور جمار کے پاس بھی ہے دولت ہے ایمان دولت ہے اسلام دولت ہے اللہ کا قرآن دولت ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سب سے بڑی دولت تو یہ ہے چنا حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کی میت جب گھر سے نکلتی ہے تو کچھ رشتے دار تو ایسے ہیں عورتیں بہن بیٹیاں جو دروازے تک پیٹ پاٹ کے رو دھو کے رہ جاتی ہے دروازے سے باہر زیادہ نکلا ہے وہ غریب کی وہی رہ جاتی ہے آگے رشتے دار تو وہی گھر میں رہ گئے بھانجے بھتیجے بھائی خاندان قبیلہ دوست کچھ نماز جنازہ تک کچھ نماز جنازہ تک سب کو انتظار ہوتا ہے بھائی جو ضروری جانے والے لوگ ہیں وہ چلے جانا سلام پھری نہیں اور پھرا نہیں اور وہ بھاگے نہیں کچھ یار رشتے دار عزیز و اقربا نماز کے سلام تک کچھ عزیز و اقربا قبر کی مٹی تک تمام کے تمام واپس ہو جاتے ہیں ایک آدمی پاک نہیں رہتا حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان میت کے ساتھ قبر میں اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ سب چلے گئے تو نہیں جاتا سب چھوڑ گئے تو نہیں مجھے چھوڑتا کون ہے کہتا میں بے وفا دوست نہیں میں بے مرمت نہیں تو نے سردی کی راتوں میں تحجو کی نماز میں میری تلاوت کی ہے تو نے روزہ رکھ کر پیاس سے تیرے منہ کا پانی خشک ہو گیا تھا جو آنکھوں میں بھی رہا تھا تو بول نہیں سکتا تھا اثر کا وقت تھا گرمی کا تیرا روزہ تھا تیری زبان سے میں جاری تھا تو نے سب کچھ چھوڑ دیا مجھے نہ چھوڑا میں تجھے کیسے چھوڑ دوں میں اللہ کا قرآن ہوں یاد رکھ ہمیشہ تیرا ساتھ تو نے میرا ساتھ نہ چھوڑا میں تیرا ساتھ نہ چھوڑا اس قرآن سے یاری کرو اس قرآن سے یاری پیدا کرو محبت پیدا کرو یہ کوئی یاری نہیں جب کوئی مر جاوے تو آؤ فلانے مولویا کو چڈی آؤ فلانے طالبہ کو قرآن پڑھاؤ یہ چنگی یاری ہے مرن تو پہلے یاری نہیں کرنی زندگی میں کما جو کچھ کمانا ہے علماء کرام نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مدینے سے گزر رہا تھا ہاتھ میں کھجور کھا رہا تھا کسی ساحل نے سوال کر دیا تو آج کی کھجور اس کے ہاتھ میں باقی تھی وہ کسی فقیر کو دے دی کھجوروں کا کاروبار کرتا تھا مرتے وقت وسیعت کر کے بھرا کے سارا خیرات کر دینا ساری دکان ان لوگوں نے خیرات کر دی مرنے کے بعد کسی بھائی نے خواب میں دیکھا پوچھا بتا کیا گزری سب کہنے لگا یہاں کا تو معاملہ ہی ارادہ دیکھا نے پوچھا کیا کہتا جتنا سواب مجھے آدھی کھجور کا ملا پورے گودام کا اتنا نہیں ملا ہزاروں من کا اتنا سواب نہیں ملا جب تم نے میرے نام کے خیرات کیا ہے کیوں کہنے لگا برادری چکائی وہ ملازے چکائے کو دیکھا ان کے یہاں ہمارا لین دین ہے ان کے یہاں ہمارا آن جان ہے تم نے فلاں کو بلایا فلاں کی قسم اس کا زیادہ ملا اسی لیے ہر نیکی کے بارے میں کہوں گا خود کر آخری بات عرض کر دوں میں نے اور آپ نے جو سہارا لگا رکھا ہے کہ ہماری اولاد ہمارے لیے بڑا کچھ کرے گی مرنے کے بعد تم بتاؤ تم ماں باپ کے لیے کتنے کر رہے ہو رات دن کون سبیں پڑھ کے ماں باپ کے لیے رو رہا ہے کون ہے تم میں سے جو رات دن ماں کو یاد کرتا ہے باپ کو یاد کرتا ہے جب تم نہیں کرتے تو تو بڑا پیر لگتا ہے تیرے پیچھے اولاد بیٹھ کے رویا کرے گی تو بڑے پیر کا پوتا جب تو یاد نہیں کرتا تجھے کون یاد کرے تیری اولاد نے کبھی تجھے دیکھا ہی نہیں ماں کی قبر پہ پھیرا مارتی باپ کی قبر پہ پھیرا مارتے تو تیری قبر پہ کھڑا ہو پھر کون روئے گا کیوں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جو کچھ کمانا ہے وہ خود کما جو کچھ تیاری کرنی ہے وہ خود کر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبر کی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے الحمد للہ رب العالمی اللہ صلی وسلم مبارک علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی الہاشمی وعلا علیہ وسلم وعلا علیہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم من أحييته منا فأحيي إلى الإسلام ومن توفيته منا فتوفه إلى الإيمان یا اللہ سب بیماروں کو شفا کا فرما کئی ساتھیوں نے کہا یا اللہ سب کے دکھ دردوں کو دور فرما اے کریم سب کے کرم فرما یہ رب نواز کھڑا کرتا میری اس کی بیوی بیمار ہے اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے اللہ پاک سب کو تندرست عطا فرما میری بھی طبیعت ایک عرصے سے صحیح نہیں چل رہی دعا کر تو اللہ پاک اپنا کرم فضل فرمائے بچہ محمد طیب چلے میں گیا ہوا ہے بتایا تھا نزلہ ہے بخار ہے اس کے ساتھی کو بھی اللہ پاک شفا کاملہ عطا فرمائے اور نیک ہدایت عطا فرمائے اللہ پاک ہم سب کی اولاد کو نیک بنائے ہماری خبروں کا بارش بنا یا اللہ ہماری دین دنیا کا بارش بنا یا اللہ سب کو اپنے خزانے سے نواز دے سب کی جولیاں بھر بھرتے اور جو مست ایمان شفائے لباق شفا مستمر عطا فرما الہ العالمین بے اولاد اولاد عطا فرما یا اللہ یہ مرد اور جتنے بھی تیرے سامنے جھولی پہنائے بیٹھے ہیں میری بھی بانتا نے کیا کیا چاہیے تو جاننے والا اور دینے والا ہے سب کی جھولیاں بھر دیا یا اللہ سب کے کاروبار میں جس کے میں قرض کو ادا کرنے کی صورتیں کر رہا الہی کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا اپنے ہی دروازے سب فقیروں کی جھولیاں بھر دیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی معذمت محبت نصیب فرما غلامی نصیب فرما یا اللہ دین اسلام کی دولت سے نواز دے مرتے وقت ایمان کی دولت سے نواز دے یا اللہ اللہ کسی کا حق کھا کے نہ مرے الہی کسی کا دل دکھا کے نہ مرے یا اللہ مرنے کے بعد کوئی برائی سے یاد نہ کرے پروردگار عالم تعلیم کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ تمام مخلوق پہ کرم فرما ساری امت پہ فضل فرما سب کی بگڑی بنا دے الہی اجڑوں کو بسا دے الہ العالمین بچڑوں کو ملا دے ربنا آپینا پھر دنیا حسرت ولا کر کے حسرت مکینہ صلی اللہ علیہ محمد وسلم یہ آپ کی خدمت میں سید اسلام الکار سینٹر مدنی جامع خطیب کاری مدنی صاحب باول پور اور ملتان کی طرف سے پیش کی گئی